إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ بے شک ایمان اور نیک اعمال والوں کو اللہ تعالیٰ لہریں لیتی ہوئی نہروں والی جنتوں میں لے جائیں گے اللہ جو ارادہ کرے اسے کر کے رہتے ہیں جس کا یہ خیال ہو کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی مدد دونوں جہاں میں نہ کریں گے وہ اونچائی پر ایک رسہ باندھ کر اپنے حلق میں پھندا پھانس لے پھر دیکھ لے کہ اس کی چالاکیوں سے وہ بات ہٹ جاتی ہے جو اسے تڑپا رہی ہے ہم نے اسی طرح اس قرآن کو واضح آیتوں میں اتارا ہے جسے اللہ چاہے ہدایت نصیب فرماتے ہیں سامعین آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے برے لوگوں کا بیان کر کے بھلے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جن کے دلوں میں یقین کا نور ہے اور جن کے اعمال میں سنت کا ظہور ہے بھلائیوں کے خواہاں برائیوں سے گریزاں ہیں یہ بلند محلات میں عالی درجات ہوں گے کیونکہ یہ راہ یافتہ ان کے سوائے لوگ حواس باختہ ہیں اب جو چاہے کرے جو چاہے رکھے دھرے قرآن کے احکام واضح ہیں یعنی جو یہ جان رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی مدد نہ دنیا میں کرے گا نہ آخرت میں ایسا شخص یقین مانے کہ اس کا یہ خیال محض خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہو کر ہی رہے گی گو یہ کفار و مشرقین اپنے غصے میں مر ہی جائے بلکہ اسے چاہیے کہ اپنے مکان کی چھت میں رسی باندھ کر اپنے گلے میں پھندا ڈال کر اپنے تئیں ہلاک کر دے ناممکن ہے کہ وہ چیز یعنی اللہ کی مدد اس کے نبی کے لیے نہ آئے گو یہ جل جل کر مر جائیں مگر ان کی خیال آرائیاں غلط ثابت ہو کر ہی رہیں گی یہ مطلب ہی ہو سکتا ہے اس کی اس کی سمجھ کے خلاف ہو کر ہی رہے گا اللہ کی امداد آسمان سے نازل ہوگی ہاں اگر اس کے بس میں ہو تو ایک رسی لٹکا کر آسمان پر چڑھ جائے اور اس اترتی ہوئی مدد آسمانی کو کاٹ دے لیکن پہلا معنی زیادہ ظاہر ہے اور اس میں ان کی پوری عاجزی اور نامرادی کا ثبوت ہے کہ اللہ اپنے دین کو اپنی کتاب کو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ترقی دیں گے ہی چونکہ لوگ اسے دیکھ نہیں سکتے اس لیے انہیں چاہیے کہ یہ مر جائیں اپنے تئیں ہلاک کر ڈالیں جیسے اللہ تعالیٰ نے سور غافر کی آیت نمبر اکاون میں فرمایا انا لننصر رسولنا والذین آمنوا یعنی ہم اپنے رسولوں کی اور ایمانداروں کی مدد کرتے ہی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہاں فرمایا کہ یہ پھانسی پر لٹک کر دیکھ لے کہ شان محمدی کو کس طرح کم کر سکتا ہے اپنے سینے کی آنکھ کو کس طرح بجھا سکتا ہے اس قرآن کو ہم نے اتارا ہے جس کی آیتیں الفاظ اور معنی کے لحاظ سے بہت ہی واضح ہیں اللہ کی طرف سے اللہ کے بندوں پر یہ حجت ہے ہدایت گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ کی حکمت وہی جانتے ہیں کوئی اللہ سے باز پرس نہیں کر سکتا وہ اللہ سب کے حاکم ہیں وہ رحمتوں والے عدل والے غلبے والے حکمت والے عظمت والے اور علم والے ہیں کوئی اللہ پر مختار نہیں جو چاہے وہ کر گزرے سب سے حساب لینے والے وہی تو ہیں اور وہ بھی بہت جلد